میں پڑے ہیں اسی طرح صفات جہان میں پڑے ہیں یہ بت قدر یہ تشویش میں سے نکل گئی ہے اس میں گیا یعنی بالکل بلا تب دنا سب کا اس طرح نکل گئی کوئی راستے شور نہ لینی کہنا میں ہو چاہتا سا ہو نکل ہو گیا کہنا میں یہ چاہتا سا کہ بت قدا جڑا ہے نا اس کو مراد ہوں ہے بت خانہ بت قدا صفات سے مراد لیتے ہیں جہان جہان نو اس واسطے بت قدا صفات آپ دین اوپر کو وجہ یہ ہے بت قدا کہنے بت قدا کہنے وجہ یہ ہے کہ جس طرح بت خانے اندر بت جڑے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 بت کا صفات کیوں کہتے ہیں کہ یہاں پر اضافہ تدنا ملاکست کی ہے کہ ایسا بت خانہ جس کو صفات نے قائم کر رکھا اللہ تعالی کی صفات اپنے اس کائنات کو قائم کر رکھا ہے سمجھنے بات کیا رہی اس وجہ سے بت کا صفات کہتے ہیں کہنا یہ سی وہ میرے لہٰذا جن جن اپنے موبائل پڑی سی وہ کٹ کے پیا جی دسی کتاب صرف رضی اللہ تعالی لکھیا حضرت عبداللہ مسود رضی اللہ تعالی نے سامنے ایک شخص بہت بڑے ظاہر سن سب کچھ سن محد شیخ داد دال انہاں او کہہ بیٹھے نعم المرو ربنا ہمارا رب بہترین مرد ہے بنتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود مسود نے فرمایا لے سکتے اللہ تعالیٰ ہے وہ ہوں ایمان بیاکی پہ لکھتے نا منہ کچھ ہو چاہتے سن کچھ سنتے اسی واسطے تفریح مسلے کے اندر احتیاط کا کی پتا سبقت نہ نکل گئی وہ اگر تو تحقیق کے کر لو پہلے لیکن اگر بار بار ادھر سے گفر رہے تو پھر سمجھو تو

جتنے جتنے بھی کوئی کوئی پتا ہے فلان جگہ تو تو سیٹی لے گیا انہوں کہہ اس طرح کی گل جی کٹنی ہوئی اور ای رکھو اگاں تصے کرو